ہے حضرت صاحب کہ اگر قضا روزے کی نیت کر لی ہے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یعنی روزہ جب جس وقت شہری کے وقت ختم کرتے ہیں تو غلطی سے کچھ پیسٹ لگا کر برش کر لیا ہے تو کیا اب روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں یا روزے میں حرج ہوگا یا نہیں اس بارے میں روشنی فرما دیجیے جزاک اللہ خیر مسئلہ یہ ہے جی کہ روزے میں منجن وغیرہ یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگانا منع ہے لیکن اگر کبھی لگایا غلطی سے اور یہ یقین ہو کہ اندر نہیں گیا گلے میں نہیں گیا چونکہ اس کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر تو روزہ قائم ہے اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس کا اندر جانا ممکن ہے اگر نہیں گیا اور اس کا یقین ہے تو روزہ ٹھیک ہے اور اگر چلا گیا تو روزے کا کفارہ نہیں ہوگا صرف ہی ہوگی ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا اب یہ ٹوتھ پیسٹ کرنے والا جانتا ہے کہ اس کے یعنی پیٹ میں اس کا کچھ حصہ گیا ہے پیسٹ کا یا نہیں گیا اگر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں گیا تو اس کا عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے گلے میں ذائقے کا اگر نہیں گیا تو روزہ قائم رہے گا جی خمیسہ بھائی ان